دعوت خطاب دوں گا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے مرکزی ناظم تبلیغ استاد العلماء مناظر ختم نبوت حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب شجابادی آبادی کو تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں الحمد للہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد النبا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم اول الانبياء ادم واخرهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقال نبی و صلی اللہ علیہ وسلم انآر آخر ایوان تم آخر وقال وکالبی صلی اللہ علیہ وسلم من انحزیاء من حزن وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انفی اُمتی ثلاثون کذابون وفی روایتن دجالون كلهم يزعم أنه نبي أنا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 صلی وعلا آل ابراہیم حمید مجید اللہم بارک علی محمد آل محمد کما بارک تعالیٰ ابراہیم ابراہیم انکا حمید مجید صدر گرامی قدر قابل صد احترام علماء کرام مشائق عظام ختم نبوت کے پروانوں ناموس رسالت کے دیوانوں اور مستانوں الحمدللہ آج سے اکتیس سال پہلے ہم نے یہ کانفرنس یہاں شروع کی آج یہ اکتیسویں سالانہ ختم نبوت کانفرنس ہے جس میں کل صبح دس بجے سے آپ حضرات تشریف ہیں اور ملک بھر کے علماء علماء کرام اور مشایخ نظام کے بیانات سے آپ مستفید ہو رہے ہیں اور یہ کانفرنس اپنے اختتام کے قریب جا رہی ہے میرے محترم دوستو حضور صور کائنات مفخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ پاک کے آخری نبی آخری رسول آخری پیغمبر ہیں آپ کے بعد قیامت کی صبح تک کسی قسم کا کوئی نبی کوئی رسول کوئی پیغمبر نہیں ہوگا حضور صبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے آ کا ارشاد الانبیاء آدم و آخر محمد تمام نبیوں میں سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ سب کہہ دیجئے صلی اللہ بلند آواز سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ سب حضرات جانتے ہیں اول اسے کہا جاتا ہے جس سے پہلے کوئی نہ ہو اور آخر اسے کہا جاتا ہے جس کے بعد کوئی نہ ہو چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر کوئی نبی کی حیثیت سے نہیں آیا اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی کی حیثیت سے نہیں آئے گا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جھوٹے مدیان نبوت کی آمد کا ذکر فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو آ کر نبوت کا دعویٰ کریں گے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعداد ارشاد فرمائی اور ان کے متعلق فتویٰ ارشاد فرمایا چنانچہ مشہور حدیث ہے آ کر ارشاد فرماتے ہیں انہو سیکون فی امتی سلاسون قذابون عن قریب میری امت میں تیس قذاب آئیں گے کتنے بلند آواز سے جواب دیجیے کتنے فی روایت ان دجالون ایک روایت میں ہے کہ دجال آئیں گے گویا تیس قذاب و دجال آئیں گے اے اللہ کے محبوب آپ اتنا سخت ترین فتویٰ کیوں ارشاد فرما رہے ہیں میں کلہم یزم انہو نبی ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے یعنی جو آ کر نبوت کا دعویٰ کرے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق دو باتیں ارشاد فرما رہے ہیں ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ وہ کذاب ہوں گے کذاب مبالغے کا سکھائے بہت بڑے جھوٹے دجال ہوں گے بہت بڑے فریب کار بہت بڑے دھوکے باز بہت بڑے فرادی حضور ارشاد ہمارے ہیں فی امتی میری امت میں آئیں گے یعنی امتی ہونے کا دعویٰ بھی کریں گے جیسا مرزا قادیانی اپنے آپ کو امت نے بھی کہلاتا ہے حضور ارشاد فرما رہے ہیں مجھے آپ کو قیامت تک آنے والی نسلوں کو خبردار کرتے ارشاد فرماتے ہیں خبردار رہنا انا خاتم النبیین لا نبی آبادی میں اللہ کا آخری نبی ہوں آخری رسول ہوں آخری پیغمبر ہوں میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی کوئی رسول کوئی پیغمبر نہیں ہوگا نہیں نہیں ہوگا آئے گا تو صحیح کون آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ تشریف آوری نبی کی حیثیت سے نہیں ہوگی وہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہی بن کر آ رہے ہیں یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ اللہ کا نبی ازل سے لے کر ابد تک اللہ کا نبی ہوتا ہے یہ اور بات ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دھرتی پر تشریف لا رہے ہیں تو وہ آن ڈیوٹی نبی کی حیثیت سے نہیں آ رہے یعنی نبوت کی ڈیوٹی پر نہیں آ رہے نبوت سے معذول بھی نہیں ہے لیکن نبوت کی ڈیوٹی پر نہیں آ رہے تو بہرحال رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جھوٹے مدیان کو دجال اور قذاب قرار دیا ہے جب ہم تاریخ اسلامی کا مطالعہ کرتے ہیں بہت سے جھوٹے مدیان نبوت کا تذکرہ آتا ہے ابھی مجھ سے پہلے اسود انسی کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ ڈیوٹی لگائی کہ وہ تشریف لے گئے اور یمن میں جا کر انہوں نے اس قذاب اور دجال کو قتل کیا اور ایک اور جھوٹا مدعی نبوت مسلمہ قذاب تھا جو مرزا قادیانی کا بھی دعوی نبوت میں باپ سمجھ لیجئے وہ بھی حضور صور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتا تھا جیسے مرزا بھی مانتا ہے مرزا بھی کہتا ہے حضور اللہ کے بڑے نبی ہیں میں چھوٹا نبی ہوں میں ذلی نبی ہوں میں بروزی نبی ہوں میں غیر تشریح نبی ہوں بہرحال اس وقت کا مرزا قادیانی مسلمہ قذاب بھی ہی دعویٰ کرتا تھا کہ حضور اللہ کے نبی ہیں حضور سور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی نبوت میں شریک ٹھہرا لیا میرے محترم دوستو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو دور آتا ہے اور مسلمہ قذاب کی جھوٹی نبوت کا فتنہ پر پرزے نکالتا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اس وقت کے جھوٹے مدعی نبوت مسلمہ قذاب کے مقابلے میں تین لشکر بھیجتے ہیں کتنے ہیں بلند سے جواب دیجیے کتنے کتنے لشکر حضرت ابن حسنہ کی قیادت میں لشکر جاتا ہے حضرت کرما بن نبی جہل کی قیادت میں ایک لشکر جاتا ہے تیسرا لشکر سیف من سیوف اللہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار حضرت خالد ابن ولید سب کہہ دیجیے رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں جاتا ہے اللہ کی یہ تلوار میدان جہاد میں چمکتی ہے اور اس و دجال کو فنار و سکر کیا جاتا ہے اس کے ماننے والے اکیس ہزار ایک روایت کے مطابق اٹھائیس ہزار اور ایک شاز روایت کے مطابق چالیس ہزار قتل ہوتے ہیں گویا اس وقت کے کم از کم کی روایت کو دیکھا جائے تو اکیس ہزار قادیانیوں کو گویا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کرا رہے ہیں صرف قتل نہیں کرایا بلکہ اس وقت کے سپاہ سالار افواج اسلامی commander in chief chief of army staff حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم نامہ جاری کیا جاتا ہے خالد انہیں قتل کرنے کے بعد زمین میں دفنانے کی اجازت نہیں ہے ان کے لیے ایک بڑا اور چکھا تیار کر کے انہیں جلا کر راک کر دیا جائے تاکہ قیامت آنے والی نسلیں یہ مسئلہ معلوم کر سکیں کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یا ایسے آدمی کو نبی تسلیم کرتا ہے وہ کتنا نجس اور ناپاک ہے کہ اس دھرتی میں سور اور کتے کو دبانے کی اجازت موجود ہے لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھوٹے مدعی نبوت اور اسے نبی تسلیم کرنے والوں کو زمین میں دفنانے کی اجازت نہیں دے رہے میرے محتم دوستو یہ پہلی لڑائی ہوئی جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوتی ہے اور اس میں مسلمانوں کا عظیم نقصان ہوتا ہے حضور صبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے اٹھائیس یا انتیس غزوات میں بقول علامہ سید مناظر حسن گلانی رحمہ اللہ دو سو انہتر یا دو سو ستر صحابہ شہید ہوتے ہیں لیکن مسلمہ کے مقابلے میں اس پہلی لڑائی میں جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں لڑی جا رہی ہے بارہ سو صحابہ کرام کی عظیم الشان قربانی ہوتی ہے اور ان بارہ سو میں سے آٹھ سو وہ صحابہ تھے جو پورے قرآن پاک کے حافظ و کاری تھے اس عظیم سانیہ کے بعد صحابہ کرام خلیفت الرسول بلافس حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو مشورہ دے رہے کہ اے خلیفت الرسول اگر یہی کیفیت رہی دو تین ایسی لڑیاں اور ہو گئیں تو قرآن پاک اٹھ جائے گا لہذا قرآن پاک کو کاغذات پر اتارا جائے چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن پاک کاغذات میں اتارا گیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس کی کاپیاں کر کے مختلف ممالک اسلامی میں بھیجی گئی تو بہرحال میرے محترم دوستو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرات صحابہ کرام جو اس دھرتی پر حضرات انبیاء کرام کے بعد سب سے قیمتی سرمایہ ہیں سب سے قیمتی اثاثہ ہیں اتنا بڑا اثاثہ اتنا بڑا سرمایہ کہ بارہ سو صحابہ کرام حضور کی عزت و ناموس کے لیے اپنی جانیں نچھاور کر رہے ہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہا مختلف ادوار میں جھوٹے مدیان نبوت آتے رہے تاکہ انگریز ملون کے دور میں آن جہانی مرزا غلام احمد قادیانی جہنم مکانی نے نبوت کا دعویٰ کیا میرے محترم دوستو یہ فتنہ دیکھئے مسلمہ قذاب نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور مسلمہ قذاب کے جھوٹے دعویٰ نبوت کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے اس کے قبیلے کے ہزاروں لوگ اس کے اٹھگر جمع ہو جاتے ہیں اور اس طریقے سے آنن فانن وہ ایک جھوٹی نبوت کا سلسہ شروع ہو جاتا ہے لیکن مرزا قادیانی نے اپنی اپنی جھوٹی نبوت کو علمی سند فراہم کرنے کی کوشش کی اور دجالوں کا ایک سیل قائم کیا ایک محکمہ کیا جو آج بھی اس جو ہے چناب نگر میں موجود ہے اور وہ غلازت لائبریری جسے وہ خلافت لائبریری کے نام سے کہتے ہیں اس خلافت لائبریری میں بیٹھ کر وہ ہماری مختلف امہات القتب سے بڑی کتابوں سے جو ماخذ ہیں ہمارے دین کے ان سے شکو کو شبات پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے امام الحسن حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری سب کہہ دیجئے رحمت اللہ علیہ بلند آواز سے کہہ دیجئے رحمت اللہ علیہ کون انور شاہ کشمیری جو اس قریبی دور میں بلا مبالغہ لاکھوں حدیث نبیا کے حافظ تھے میرے محتم دوستو بہاولپور کی ایک مشہور سیاسی اور دینی شخصیت گزرے ہیں علامہ رحمت اللہ ارشد جو بھٹو صاحب کے زمانے میں پنجاب اسمبلی میں قید حزب اختلاف تھے بہاولپور کا مقدمہ اور ہزاروں صفحات علامہ رحمت اللہ ارشد مرحوم کے قلم سے نکلے ہیں میں دس سال بہاول پور رہا علامہ صاحب کی خدمت میں حاضری ہوتی رہی ایک دفعہ میں نے پوچھا علامہ صاحب حضرت شاہ صاحب کی کوئی خاص بات بتائیں حضرت علامہ انور شاہ صاحب کی علامہ رحمت اللہ ارشد مرحوم فرمانے لگے کہ حضرت علامہ انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ میر سراج الدین مرحوم کی کوٹھی پر ٹھہرے ہوئے تھے کہ ایک آدمی لیٹے ہوئے تھے بیماری کے عالم میں تکیے کا سہارا لے کر لیٹے ہوئے تھے ایک آدمی آتا ہے اور آ کر کہتا ہے سنے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو پانچ لاکھ حدیثیں یاد تھی اٹھ کر بیٹھ گئے بھائی اس میں تعجب کی کیا بات ہے تحدیث نعمت کے دور پر کہتا ہوں اس گئے گزرے دور میں اس نا چیز کو چھ لاکھ حدیث نبیہ یاد ہیں پوری کی پوری لائبریری ان کے دل و دماغ میں محفوظ تھی برادر محترم شاہین ختم نبوت استاد المناظرین حضرت مولانا اللہ صاحب دامت برکات موجود ہیں ان سے پوچھ لیجئے کہ حضرت علام شاہ صاحب نے مقدمہ بہاول پور میں کیسے عظیم جو ہے کالمات ارشاد کیسے عظیم الشان جملے ارشاد میں کیسے عظیم حوالہ جات سے اس کیس کو جو ہے اس کیس کو صحیح نیج پر لانے کی کوشش کی بہرحال حضرت علام شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ ارشاد کہ مرزا قادیانی شیطان سے بڑا کافر تھا مرزا قادیانی شیطان سے بڑا کافر تھا فرماتے ہیں فرون سے بڑا کافر تھا میں شیطان نے اللہ کے ایک نبی حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں کہا انا خیر منہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں اور یہ بدبخت اپنے آپ کو ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کے مقابلے میں لانے کی کوشش کرتا ہے اس کے فارسی کے شعر ہیں کہتا ہے انبیاء گرچہ بوداند بسے ولیز کم ترمز کسے نبی بہت سے آئے ہیں کہتا ہے علم و معرفت کے اعتبار سے میں کسی سے کم نہیں ہوں کبھی کہتا ہے منم مسیح زماں منم کلیم خدا منم محمد و احمد کے مجتبہ بحشد مسیح زماں عیسیٰ بھی میں ہوں کہتا ہے کلیم خدا موسیٰ بھی میں ہوں اور محمد و احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتا ہے نعوذ باللہ میرا نام ہے میرے محترم دوستو یہ فتنہ پیدا ہوا اور کھڑا کیا گیا اور اس کو پالا پوسا گیا اسے سرکاری چھتری فراہم کی گئی اللہ ہمارے اکابرین کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے جنہوں نے اس فتنے کا مقابلہ کیا ہے اور آج یہ فتنہ آخری سانس لے رہا ہے اور وہ وقت دور نہیں امام الاسر حضرت اللہ انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک وقت آئے گا کہ روح زمین پر ایک بھی قادیانی ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا سب کہہ دیجئے انشاءاللہ علیہ میرے محترم دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اپنی توانائیاں اپنی صلاحیتیں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے وقت کر دیں اور کوشش کریں دیکھئے ہم انیس سو ستتر میں اور اس سے پہلے انیس سو چوہتر کی تحریک میں ایک نعرہ لگایا کرتے تھے گرتی ہوئی دیواروں کو گرتی ہوئی دیواروں کو گرتی ہوئی دیواروں کو قادیانیت کی گرتی ہوئی دیوار کو دھکا لگانے کی ضرورت ہے دھکے کی صورت یہ ہے کہ آج آپ قادیانیوں کے ساتھ مکمل بائی کاٹ کریں انشاءاللہ العزیز وہ دن دور نہیں ہوں گے کہ قادیانیت صفحہ سے مٹ جائے گی آج اگر قادیانی موجود ہیں تو ہمارے ہماری قادیانیت نوازی کی وجہ سے موجود ہیں اور اپنے پروپیگنڈے کے پر موجود ہیں میں اور آپ یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ ہم قادیانیوں کا مکمل بائی کریں گے ان کے ساتھ کوئی دوستی نہیں رکھیں گے رکھیں گے ان کے ساتھ خرید و فروخت کریں گے ان کی مصنوعات استعمال کریں گے شیزان فیکٹری کی مصنوعات استعمال کریں گے O C S courier company سے ڈاک بھجوائیں گے بتائیے بھائی ذائقہ گھی استعمال کریں گے نہیں استعمال کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ اور میں تھوڑی سی ہمت کریں میں آخر میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی نعیف و نظار دعوت پر گرمی کے اس موسم میں طویل ترین سفر کیا تشریف لائے اور آپ کل صبح دس بجے سے علماء کرام کے بیانات سن رہے ہیں انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ آج عصر کی نماز تک جاری رہے گا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ حالیہ میں قبول و منظور فرمائیں اور جتنے دوست یہاں تشریف لائے ہیں اللہ پاک سب کی مغفرت کا فیصلہ فرمائیں اقول قولی حاضہ الحمد للہ رب العالمین وما لینا و مالینا